سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے عہد کے بارے میں فرمایا تم انہیں غسل نہ دو کیونکہ قیامت کے دن ان کے ہر زخم یا خون سے کستوری کی خوشبو پھوٹے گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی تھی حدیث نمبر اکتیس سو انچاس مسند احمد